السلام علیکم اسٹوڈینٹس آج ہم اپنے تھرٹی سکس لیکچر پہ ہیں اور آج کا جو لیکچر ہے اس کا موضوع ہے psychosocial for terminally ill patients آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں بھی ذکر کیا تھا اس لیکچر کا میں نے کہا تھا کہ اگلے لیکچر میں ہم بیسکلی وہ سائیکو سوشل انٹروینشنس کی بات کریں گے جو یہ چار کنڈیشنز جن کو ہم نے کور کیا ہے پچھلے چار لیکچرز میں ان کے بارے میں ہوگا اور وہ چار کنڈیشن جو ہیں وہ میں ایک دفعہ پھر رپیٹ کر دیتا ہوں اس میں پہلی جو تھی وہ اسٹروک تھی دوسری کارڈیک کنڈیشن تھی تیسری ایچ آئی وی کی کنڈیشن تھی اور چوتھی جو تھی وہ کینسر کی کنڈیشن تھی تو آج ہم بات جو ہے وہ شروع کریں گے اسٹروک کے حوالے سے like to talk about intervention for stroke جو سروائول اسٹروک کے ہوتے ہیں they invariably suffer from you know a damage جو کہ ایک قسم کا فزیکل اور کوگنیٹو امپیئرمنٹ کی فارم میں انہیں ڈیمیج ہوتا ہے اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اف اے اسٹروک وکٹم اور stroke patient is some one who's یگر ان ایج تو وہ انویریبلی اپنے ڈیمیج میں سے جلدی سارٹ آف نکل آتا ہے اور جلدی بہتر ہو جاتا ہے as a to somebody you know who is old in age تو ہیمریجنگ کی وجہ سے امپیئرمنٹ ہوتی ہے وہ بیسکلی وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارے جو نیورونز ہیں ان پہ پریشر پڑ جاتا ہے اور جوں جوں وہ پریشر جو ہے وہ لفٹ ہوتا ہے through the reabsorption process جو ہے باڈی کا تو جو فنکشنلٹی ہے پیشنٹ کی جو اس کی فزیکل فنکشننگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہے لیکن پیرالس کی وجہ سے جو اور چیزیں ہیں لائک واکنگ یو نو یا lifting things moving the arm moving the legs یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم جن کو ہم سیلف ہیلپ ایکٹیویٹیز کہتے ہیں کہ for us to be functional for us to be able to help ourselves we need to be able to walk for instance you know it's important for to be able thing تو اگر ہم کوئی اپنی آم ہی موو نہیں کر سکتے یا واک نہیں کر سکتے تو اس سے ڈیفینیٹلی ایک ہینڈی کیپ کی کنڈیشن جو ہے وہ ہم میں پیدا ہو جاتی ہے تو اس طرح کی جب کنڈیشن جو جو ہوتی ہے تو اس میں میڈیکل ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں انویریبلی فزیکل تھرپی کی بھی ضرورت پڑتی ہے you know physical therapy invariably ہم اپنے آپ کو فزیو تھراپیز کے ساتھ انوالو کرتے ہیں فار دیٹ اور کئی دفعہ یو نو ہمیں آکوپیشنل تھراپی کی بھی ساتھ ضرورت پڑتی ہے اور اسپیچ تھراپی کی بھی ضرورت پڑتی ہے یہ سب وہ موڈیلٹیز ہیں یہ وہ طریقے ہیں جن کے ساتھ ہم اپنی کھوئی ہوئی ابلیٹیز کو آہستہ آہستہ واپس یو نو اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں تو ایک قسم کا ان کو یہ ریہیبلیٹیشن کے پروسیس میں ان کا ایک بہت امپورٹنٹ ایک ایک رول ہے اب میں بات کرنی چاہوں گا سائیکو سوشل انٹروینشنس کی ہارٹ ڈیزیز کے حوالے سے خاص طور پہ ہارٹ ڈیزیز جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا is number one killer in the world تو obviously lot of emphasis lot of focus lot of research جو ہے has been paid to this condition تو اس کے حوالے سے جو انٹروینشنز جو ہے جو انٹروینشن اسٹریٹجیز جو ہے ان کا جو فوکس ہے وہ ہے کہ okay somebody has suffer through a heart condition اور has had a heart attack تو how can the process of recovery be enhanced how can the recovery کا جو پروسیس ہے اس کو ایکسپیڈائٹ کس طرح کیا جا سکتا ہے اور ایسے انسان کی who has suffer from a heart attack اور اے ہارٹ ڈیزیز اس کی لانگ ٹرم اڈیپٹیشن جو ہے اس کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے کئی قسم کی اپروچز جو ہیں over the years have evolved اس ایریا میں اس میں سب سے پہلی جو اپروچ جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ basically is a bio technical کہہ لیجیے اپروچ جس میں کہ ٹیکنالوجی کا جو ہے استعمال وہ کیا جاتا ہے یہ بیسکلی اپروچ ہے کہ اس میں ریسرچرز نے اس اپروچ کو بہت یوز کیا ہے اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جب چھوٹے monitors E C G monitors چھوٹے سائز کے یو you نو know, جو کہ آسانی سے اپنا پیشنٹ کی چیسٹ کے ساتھ باندھے جا سکتے ہیں مانیٹر کرنے کے لیے اس کی کنڈیشن یا اس کی ویسٹ کے ساتھ لگائے جا سکتے ہیں ان کو ان کو پیشنٹس کو جب گھر بھیجا گیا ہاسپٹل سے تو ریسرچرز نے یہ مانیٹرز لگا دیے اور پھر یہ مانیٹرز جو تھے اس کے تھرو ہاسپٹل والوں کو انفارمیشن جو تھی on the on the condition of the client جو تھی وہ ملتی رہتی تھی یہ دو تین قسم کے مانیٹرز ہوتے ہیں کچھ مانیٹرز ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ کو فزیکلی یو نو ہاسپٹل والوں کو دینا ہوتا ہے تاکہ وہ اس کے ڈیٹے کو انالائز کر سکیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آج کل through the computers and through the telephonic you know processes data جو ہے وہ شفٹ ہو جاتا ہے اور اس ڈیٹے کو ہاسپٹل والے پھر وہیں بیٹھے ہوئے ہاسپٹل میں وہ اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں اور اگر وہ محسوس کریں کہ پیشنٹ کو ضرورت جو ہے ہاسپٹل بلانے کی ہے یا کوئی اس کی دوائی کوئی نئی دوائی انٹروڈیوس کرنے کی ہے تو وہ رائٹ وے یو نو اس کو بلا لیتے ہیں اور اس کے لیے وہ چیز فوراً مہیا کرتے ہیں تو دیکھنے میں یہ آیا کہ وہ پیشنٹ جو ایک روٹین کا standard medical care procedure follow کر رہے تھے ایز اپوز ٹو وہ پیشنٹ جن کو یہ ای سی جی سسٹم یا ای سی جی یہ چھوٹے مانیٹر جو مینیچر ایچر مانیٹر جن کو لگائے ہوئے تھے ان دونوں کے ریزلٹس میں ان دونوں کے ایکسپیرینس میں فرق تھا فرق جو سامنے آیا وہ یہ تھا کہ اگلے کئی مہینوں کے لیے یہ جو پیشنٹ جنہیں مانیٹرز لگے ہوئے تھے وہ پیشنٹس کی سائیکولوجیکل کنڈیشن جو تھی ایموشنل کنڈیشن جو تھی وہ ان سے بہتر تھی جن جو روٹین کے میڈیکل ٹریٹمنٹ میں انوالو تھے اور بہتر اس طریقے سے تھی کہ یہ پیشنٹس جو تھے جن کو مانیٹرز لگے ہوئے تھے اور جن کی مانیٹرنگ ہو رہی تھی باقاعدہ ان کو اتنا انہوں نے اتنا اپنے آپ کو ڈپریسڈ فیل نہیں کیا فار لیس ڈپریشن جو تھا they experience during those several months جو آنے والے تھے تو یہ ایک بڑا یو نو پازیٹیو قسم کی چیز سامنے آئی اسی طرح کئی اور اپروچز بھی اس ایریا میں یو نو سائیکولوجسٹ نے اور میڈیکل پروفیشنلس نے یوز کی ہیں جہاں پہ for instance you know patients کو ان کی ڈرگ ریجمن کے اراؤنڈ ان کی ٹریٹمنٹ کے اراؤنڈ ایجوکیٹ کیا جاتا تھا سائیکو سوشل کاؤنسلنگ کی فیسلٹی بھی ان کو مہیا تھی اور انہیں طریقے بتائے جاتے تھے کہ جس سے ان کی کمپلائنس جو تھی علاج کے اراؤنڈ وہ بہتر ہو سکے اور صرف کمپلائنس ہی بہتر نہ ہو بلکہ یو you نو know, ان کی جو ایڈجسٹمنٹ اپنی بیماری کے ساتھ تھی وہ بھی انہینس ہو اس میں بھی بہتری آئے اور تاکہ ایسے رسک فیکٹرز جس کی وجہ سے وہ دوبارہ انہیں کوئی بیماری یا ہارٹ کنڈیشن دوبارہ ہو سکتی تھی وہ نہ ہو تو کئی ریسرچز جو تھیں اس موضوع پہ کیری آؤٹ ہوئی اور خاص طور پہ دو میٹا انالیسس کا ذکر میں کرنا چاہوں گا جن کی وجہ سے جن سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ پیشنٹس یہاں پہ جن کو ایجوکیشن اور کاؤنسلنگ دوائی کے ساتھ ساتھ دی گئی تھی انہوں نے زیادہ بہتر انداز سے یو you نو know, اپنی بیماری کو اور اپنی کنڈیشن کو میں ایڈجسٹمنٹ کی لیکن یہ جو ریسرچز تھی ان میں ایک چیز جو نظر آئی وہ یہ تھی کہ زیادہ تر جو جو کاؤنسلنگ تھی یا جو ایجوکیشن والا پروگرام تھا یا سائیکو سوشل کاؤنسلنگ کا پروگرام تھا وہ نرسز اور ڈاکٹرز نے کیری آؤٹ کیا یہ ایک چیز بڑی اسٹینڈ آؤٹ تھی ان ریسرچ سے ان انالیسس کا جب کمپیریزن کیا گیا تو چار چیزیں سامنے آئیں خاص طور پہ جن کا میں ذکر اب آپ سے کروں گا پہلی چیز جو سامنے آئی وہ یہ کہ وہ لوگ جو انٹروینشن پروگرامس میں جو پیشنٹس میں انوالو کیے گئے تھے ان میں ایک خاطر خواہ بہتری آئی اور ان کی ہارٹ پرابلمز جو تھیں وہ اگلے یو نو سال دو سال کے لیے کم مینیفیسٹ ہوئی ایک تو یہ چیز واضح ہوئی اس میٹا انالیسس کے ساتھ دوسری جو چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ یہ جو لوگ ان انٹروینشن پروگرامس میں جو انوالو ہوئے تھے جو پیشنٹس ان کے جو کئی رسک فیکٹرز جو تھے وہ کم ہو گئے فار انسٹنس یو نو ان کا بلڈ پریشر جو تھا وہ کم ہو گیا اسی طرح ان کا کولیسٹرول لیولس کم ہو گئے اسی طرح ان کا باڈی کا ویٹ جو تھا جو وزن تھا انہوں نے وہ بھی کنٹرول کر لیا وہ بھی کم ہو گیا ان کی ایٹنگ ہیبٹس زیادہ ہیلدی ہو گئیں زیادہ بہتر ہو گئیں اور ایکسرسائز جو تھی یو you نو know, وہ انہوں نے انیشیٹ کر لی شروع کر لی اور اسی طرح سگریٹ اسموکنگ جو تھی انہوں نے وہ کافی حد تک کم کر لی تیسری جو چیز اس سے ان ریسرچ سے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ کوئی اتنا زیادہ امپروومنٹ انگزائٹی اور ڈپریشن کے لیول میں ان پیشنٹس میں سامنے واضح طور پہ نظر نہیں آیا یہ کیوں نہیں نظر آیا اس کی میں بات تھوڑی دیر بعد میں کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا فورتھ جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ compared with programmes that were not successful in reducing risk factors those that were successful were more effective in reducing mortality and heart problems اب کوشچن اٹھتا ہے کہ why would programme counselling successful in reducing patients anxiety and depression تو اس کی جو ایک وجہ سامنے آتی ہے وہ بیسکلی یہ تھی کہ یہ جو کاؤنسلنگ تھی اور یہ جو جو پروگرام جو کیری آؤٹ کیے جا رہے تھے تھراپیوٹک پروگرامس یہ سائیکالوجسٹ کیری آؤٹ نہیں کر رہے تھے تو یہ پروفیشنلس کیری آؤٹ نہیں کر رہے تھے یہ ایسے لوگ کیری آؤٹ نہیں کر رہے تھے جو جو پروفیشنلی ٹرینڈ تھے اس طرح کی سچویشن سے اس طرح کی کنڈیشن سے ڈیل کرنے کے لیے تو کیونکہ ہمیں یہ ہمارے پاس there is lot of evidence now research evidence indicates کہ جب تھراپی سائیکالوجسٹ کلینکل سائیکالوجسٹ یا ہیلتھ سائیکالوجسٹ جب کرتے ہیں اور خاص طور پہ جب وہ بہیویئر اور کوگنیٹو میتھڈس کو یوز کرتے ہیں you know in helping cardiac patients تو اس کا خاطر خواہ بہت اچھا اثر جو ہے وہ ان کی ڈپریشن اور انگزائٹی پہ پڑتا ہے two examples can be given in which psychological counselling جو تھی improved emotional adjustment of cardiac patients یا وکٹمز آپ کہہ لیجیے one intervention provided patients with information about their condition ان کی اپنے کنڈیشن کے بارے میں انفارمیشن ملی ٹریٹمنٹ کے بارے میں انفارمیشن ملی اور انہیں یو نو ٹرین کیا گیا ٹریننگ ملی how to relax them how to reduce their stress and they were also provided counselling so that they would work on their fears and anxieties and apprehensions that they had hospital تو individual programme showed for better adjustment during the next year as compare and had gone through you know traditional medical kind of standard care اسی طرح ایک اور اگزامپل جو ہے وہ ہاسپٹلائز پیشنٹس کے اراؤنڈ تھی کہ ہو ریسیو کاؤنسلنگ تھیں لیکن اس کے علاوہ بھی I know so much other data available جس سے پتا چلتا ہے کہ there are benefits also of such things ایک اسٹڈی فار انسٹنس جس کو میں کوٹ کرنا چاہوں گا study carried out stress management جہاں پہ people who went through stress management programme ان کا جو انجائنا اٹیکس کی فریکوینسی تھی وہ تقریباً فورٹی پرسینٹ لیس ہو گئی compare to those who who not not you know go through this kind of stress management programme and had just gone through standard medical care تو چالیس پرسینٹ اگر انجائنا اٹیکس کی فریکوینسی کم ہو جائے تو that you know has a lot to see اور بھی جو ریسرچز ہیں they also have shown you know and supported such evidence and they also show that patients جو اسٹریس مینجمنٹ پروگرام میں سے گزرتے ہیں اور اپنی اسٹریس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرنا سیکھتے ہیں یو you نو know, ان کا جو ٹائپ اے بیہیویئر ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور جب ٹائپ اے بیہیویئر کم ہو جاتا ہے تو ان کا جو وہ بلڈ پریشر جو ہر وقت اونچا رہتا تھا ٹائپ اے بیہیویئر کی وجہ سے یو you نو know, تیزی کی وجہ سے انگزائٹی کی وجہ سے وہ کم ہو جاتا ہے تو you know so therefore in that way positive effect تو یہ جو اپروچز ہیں ان سے جو رسک فیکٹرز ہیں وہ افیکٹولی ریڈیوس کیے جا سکتے ہیں اور اور ریسرچز جو ہے وہ ایڈیکویٹلی بینیفٹس جو ہے بتاتی ہیں کہ ان اپروچز کے جو بینیفٹس ہیں ریہیبلیٹیشن میں کارڈیک پیشنٹس کے ریہیبلیٹیشن میں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اسی طرح another famous doctor by the name of Dean Omish and his colleagues in 1990 انہوں نے ڈیولپ کیا ایک ملٹی کمپونیٹ پروگرام یہ جو ملٹی کمپونیٹ پروگرام تھا اس کے کئی حصے تھے ایک حصہ جو تھا وہ فوکس تھا اسکیجولنگ پہ ڈائٹری ہیبٹس پہ دوسرا جو اس کا حصہ تھا اس پہ فوکس تھا on various exercise cardiac patients patient carry out اس کے علاوہ تیسرا جو حصہ تھا وہ اسٹریس مینجمنٹ پہ تھا کہ how stress management can be use you know as a way of helping in their rehabilitation process دیکھنے میں یہ آیا کہ patients you know to participate for this research ان کو رینڈملی دو گروپس میں اس نے نے ڈیوائڈ کر دیا ایک وہ گروپ تھا جس کو اسٹینڈرڈ میڈیکل کیئر کا یو نو پروسیجر میں سے گزرنا پڑا دوسرا گروپ جو تھا وہ وہ تھا جس کو یہ multi dimensional programme multi modal programme جو تھا اس میں سے گزرا یہ جو پروگرام تھا اس میں لوگوں کو مینلی ویجیٹیرین ڈائٹ پہ ڈالا گیا اور ان کی جو کیفین انٹیک تھی وہ بالکل بند کر دی گئی اور ان کا جو الکوہول کا کنزمپشن تھا اس کو بھی بالکل مارجنلائز یا ریڈیوس کر دیا گیا اور انہیں اس پروگرام کے دوران سگریٹ پینے ان کے بالکل بند کر دیے گئے اور ماڈریٹ ایکسرسائز کی روٹین ایک ریجیمنٹ جو تھی ان کے لیے ڈیولپ کی گئی اور ریگولرلی ان کو ایک سپورٹ گروپ کا ایکسپوئر اس گروپ کو ملتا تھا کہ جہاں وہ آپس میں بیٹھ کے they would talk of their own condition you know their own issues and concerns اور اسی طرح you know they would also use stress management کی ٹیکنیکس جو انہیں سکھائی گئی تھیں to deal you know with the condition اور اسٹریس مینجمنٹ میں خاص طور پہ ریلیکسیشن اور میڈیٹیشن و دا ٹو کنڈیشن تو یہ جو پروگرام تھا اس کا خاطر خواہ دیکھنے میں آیا کہ ایک پازیٹیو امپیکٹ جو تھا وہ لوگوں پہ پڑا اور یہ جو گروپ تھا ان پیشنٹس نے بعد میں چیسٹ پین جو تھی اس کی شکایت ان کی بہت کم ہو گئی یو know, ایتھیروسکلوسس کی شکایت اس گروپ کی بہت کم ہو گئی compare to the other group جو کہ اسٹینڈرڈ میڈیکل کیئر کے پروسیجرز میں سے گزرا تھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ جو لائف سٹائل ہے جس طرح میں نے پہلے بھی لائف سٹائل کی بات کئی دفعہ لیکچرز میں کی ہے لائف سٹائل جو ہمارا ہے اس کا ایک خاطر خواہ ایک امپیکٹ ہمارے ہماری کارڈیک ہماری یو you نو know, ہماری ہیلتھ پہ پڑتا ہے کیونکہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اگر ہمارا لائف سٹائل ہیلدی ہو جائے تو اس سے جو ہماری آرٹریز کئی دفعہ جو کلاگ ہوئی ہوتی ہیں وہ ان کلاگ ہو جاتی ہیں اور ان کلاگنگ جو ہے یو نو وہ obviously brings us back to normal condition تو اس سے ہمیں یہ بڑا اچھے طریقے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو مختلف پروگرامز ہیں یو نو جہاں پہ you know counselling stress management education lifestyle change یہ جب یہ پرووائڈ کی جاتی ہیں کہ these programmes have a very very positive impact and they can actually you know reverse the disease process I mean ایک ایک فزیکل ڈیزیز کے پروسیس کو یہ بدل سکتی ہے یہ اس طرح کی چینج اور اس طرح کی جو انٹروینشن جو ہماری ہوتی ہے اور اسی طرح دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جب one goes through a long term kind of a condition of a heart disease اور ہارٹ پرابلم تو وہاں پہ انویریبلی ایک ریپل ایسا پیدا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وکٹم اور patient of a heart condition has emotional issues and concerns he develops emotional issues and concerns he also you know you know develop certain vocational issues and concerns اس کے ووکیشنل کچھ چیزیں بھی سامنے ایشوز آ جاتے ہیں کہ جاب کس طرح مینج کرنا ہے کس طرح کتنے آرٹس کرنا ہے سو اور اس کی فیملی لائف بھی افیکٹ ہوتی ہے اور میرٹل لائف بھی جو ہے اس کی افیکٹ ہوتی ہے and and this is why the role of a health psychologist is very very important and this is where you know the health psychologist in patient to work through you know his emotional therapy therapy help family involve اور اسی طرح یو نو ہیلتھ سائیکالوجیز جو ہے how to manage the job what kind of to do اور پیشنٹ ٹو ٹیک اس ایریا میں بھی ہیلتھ رول ٹو پلے اور اس رول کی بات ہم تھوڑی دیر بعد دوبارہ آگے چلائیں گے اب I would like to look at the psychosocial intervention for AIDS جو ہے ایڈس کے اراؤنڈ سائیکو سوشل جو ایفرٹ ہے that needs to be started much earlier. When the patient begins to, for instance, get into getting, various tests carried out for checking out whether he has HIV or not, that is the time, when uh, the psychosocial effort needs to be initiated. Uh, because invariably when a person reaches out for to get his H I V test تو اس کو آلریڈی کچھ آئیڈیا ہوتا ہے there is an element of fear کہ has been exposed to a condition اور has been exposed to a interaction جس کی وجہ سے you know he could have you know been infected by that virus تو اس جنکچر پہ if these potential you know patients کہہ لیجیے یا carriers of H I V یا ایڈس کہہ دیجیے you know if they are with information you know جس سے انہیں پتہ چلے کہ what this condition is all about information جس سے ان کی اینگزائٹی جو ہے وہ کسی حد تک کم ہو کیونکہ invariably if one does not know about the condition of H I V اور ایڈس تو اس سے انسان کے اندر لیول جو ہے بہت اونچا چلا جاتا ہے you know it's very very disturbing اور جیسے ہمیں پتہ ہے کہ انویریبلی تین مہینے لگتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ کی H I V testing so سو so, وہ پیریڈ جب انسان کو یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ کہیں مجھے ایچ آئی وی نہ ہو گئی ہو ٹل یو نو اندر تھری ٹو سکس منتھس جب ایچ آئی وی ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو وہ آتے ہیں only after at least period of three months so یہ جو تین سے تین مہینے یا تین سے زیادہ مہینے کا جو پیریڈ ہوتا ہے اس میں you know there is a lot of anxiety there is a lot of turmoil which the patient experience this is the time when the person who is experiencing this anxiety and apprehension you know around this condition that he needs to be help اور اس کے بعد once you know H I V positive result آ جائے تو پھر اس پیشنٹ کو یو نو کاؤنسلنگ جو ہے اراؤنڈ النس دینی بہت ضروری ہو جاتی ہے the purpose of this counselling is to educate him around his condition یہ جو کنڈیشن ہے یہ کیا ہے and what kind of treatment جو ہے he will have to go through in the West for instance many many organisations you know جو سپورٹ گروپس اویلیبل ہے ایسے یو uh, نو جس میں پیشنٹس جو ہیں H I V positively diagnosed ہوئے ہوئے پیشنٹ جو ہیں they get together and then then they they are are patients you you know know professional group leaders تو وہ سپورٹ گروپس رن کرتے ہیں ان پیشنٹس کے لیے سو دیٹ ان یہ پیشنٹس کو اور ان کی فیملیز جو ہیں news and this crisis that they are going through in life تو ایسے پیشنٹس کے لیے یو نو جن کا ایکسس جو ہے وہ کئی دفعہ اینٹی ریٹروائل ریجیمنٹس کے اراؤنڈ بڑا کمزور ہوتا ہے تو کیونکہ ان پیشنٹس کے لیے جو ان کی جو ریجیمنٹس ہیں ان کو بڑا ریلیجیسلی ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ان کو بڑا اسٹرکٹلی فالو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہاں پہ you know professionals definitely have a very important role to play to guarantee patient does follow and treatment as تو یہ جو ہے یہ تھرو مانیٹرنگ کی جاتی ہے یہ through involvement you know in various programmes کی جاتی ہے اسی طرح دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ many people who are suffering from H I V virus you know they need psychosocial intervention not for their H I V only but other problems جو کنیکٹڈ ہوتی ہیں ایچ آئی وی کے ساتھ میرے مطلب خاص طور پہ you know for instance distress کے بارے میں ہے کہ اموشنل ڈسٹریس ایک ایسی کنڈیشن ہے which is a byproduct of somebody suffering from H I V similarly pain management جو ہے is another condition that sometimes you know these patients suffer from similarly sometimes they have sleep disorders تو یہ وہ کنڈیشنز ہیں جہاں پہ سائیکو سوشل انٹروینشنز جو ہے has a very very definite role to play and this is where the health ویئروجسٹ I would say has a very important role to play also تو uh, زیادہ تر جو انٹروینشنز ہیں ان میں اسٹریس مینجمنٹ کی جو ٹریننگ ہے یو نو اور ایکسرسائز اور کوگنیٹو تھراپی جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے to promote adaptation and to reduce you know um anxiety level of the patient and to reduce the level of depression that the patient may be experiencing due to the antiretroviral drugs جو جو وہ لے رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے تو یہ انٹروینشن جو ہے یہ جتنی جلدی پیشنٹ کی لائف میں شروع ہو جائے اتنا ہی ان کا ایک مثبت اثر اس پہ پڑتا ہے بلکہ اس جنکچر پہ میں ایک ریسرچ کوٹ کرنی چاہوں گا جو was carried out by Michael in جہاں پہ اس نے یو نو سیکشل مین جو تھے ان کو لیا اور ان کو دو گروپس میں ڈیوائڈ کر دیا ایک وہ گروپ جو کنٹرول گروپ تھا اور دوسرا جو انٹروینشن گروپ تھا انٹرسٹنگلی انٹروینشن گروپ جو تھا اس کی جو ٹریٹمنٹ تھی جس میں ایروبک ایکسرسائز انوالو تھیں جس میں ریلیکسیشن ٹریننگ انوالو تھی جس میں you know group meeting involve تھیں cognitive restructuring you know therapy involve تھی اور ایسے بلیف سسٹمس جن کو ماڈیفائی کرنے کی ضرورت تھی پیشنٹس کی وہ انوالو تھے یہ جو گروپ تھا جس کا ساتھ ان لائنس پہ کام شروع ہو گیا اس سے پہلے کہ ان کے ایچ آئی وی ٹیسٹ جو تھے ان کے ریزلٹس آئے وہ جو گروپ تھا اس نے interestingly you know later on treatment میں سے پتا یہ چلا کہ they showed much less anxiety when they found out they had H I V positive تھے وہ ان کی اینگزائٹی کا لیول بھی کم تھا دوسرے گروپ سے ان کے ڈپریشن کا لیول بھی کم تھا اور انٹرسٹنگلی ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ اسٹرانگر امیون سسٹم تو یہ جو جو ریلیکسیشن ٹریننگ تھی اور جو اسٹریس مینجمنٹ ٹریننگ تھی اور جو پریکٹس جو دے وینٹ تھرو اس کا ایک خاطر خواہ ایک ڈیفینیٹ امپیکٹ ان کی سائیکولوجیکل ہیلتھ پہ نہیں پڑا بلکہ ان کی امیون سسٹم کے اوپر بھی ایک ایک پازیٹیو امپیکٹ پڑا اور بھی اسٹڈیز جو ہے وہ بھی اس طرح کا یو نو ایویڈینس جو ہے سپورٹو ایویڈینس جو ہے ملتا ہے ہمیں اور اسٹڈیز یہ بھی بتاتی ہیں کہ اس طرح کی جو انٹروینشن ہوتی ہے وہ ہمارے امیون سسٹم کی فنکشننگ کو انہینس کرتی ہے یو you نو know, اور جب امیون سسٹم کی فنکشننگ جو ہے وہ انہینس ہوتی ہے اسی طرح ان کی جو انگزائٹی لیول ہے انگزائٹی اور ڈپریشن لیول بھی ان کا ریڈیوس ہوتا ہے یو you نو know, اور یہ چیز جو ہے اس کا ایک اوور آل ایک اچھا اثر پڑتا ہے in the prognosis of H I V and AIDS نا let's look at the psychosocial intervention for cancer ابھی ہم نے پہلے اسٹروک کی بات کی ہارٹ کنڈیشن کی بات کی ایچ آئی وی ایڈس کی بات کی ناؤ یہ جو چوتھی کنڈیشن کینسر جس کے بارے میں ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی بات کی تھی لیٹس سی کہ اس میں you know what kind of psychosocial intervention can be made psychosocial جو انٹروینشن ہے for patient suffering from cancer can actually begin very early بلکہ you know it can begin at the diagnostic interview with physician جب پیشنٹ پہلی دفعہ جب فیزیشن کے پاس جاتا ہے uh, تو you know and discuss the diagnosis that is a time when such a can be made with the patient it is a good time for the doctor for instance the physician for instance and may bear gives patient کیونکہ جب وہ ڈائگنوس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتا ہے پیشنٹ کے ساتھ اور پیشنٹ کے ساتھ یا کیئر گیورس کے ساتھ تو وہ ایک ایسا ٹائم مہیا کر دیتا ہے پیشنٹ کے لیے اور پیشنٹ کی فیملی کے لیے کہ وہ اپنی کنڈیشن کو کنفرنٹ کر سکیں اپنے اندر اور وہ جب کنفرنٹ کرتے ہیں تو you know they they get a time to react you know emotionally to that condition also اور پھر وہ اس اموشنل ریئیکشن کو جو مینیفیسٹ کرتے ہیں you know then the physician is able to you know deal with that emotional reaction also patient you know to compose اور یہ جو کنفرنٹیشن ہے یہ جو شیئرنگ ہے یا یہ جو انٹروینشن ہے سائیکو سوشل انٹروینشن اس کو ہم کہتے ہیں اس کا اس میٹنگ میں جو ہونا ہے اس کا اس کا انویریبلی اچھا اثر ہی پڑتا ہے ہاؤ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ ہم سنتے ہیں کہ certain person you know was suffering from cancer and has been diagnosed to suffer from cancer لیکن ڈاکٹرز نے پیشنٹ کو یہ بتایا ہی نہیں کہ پیشنٹ جو ہے وہ کینسر سے سفر کرتا ہے پیشنٹ کی فیملی کو بتا دیا لیکن یہ بھی کہہ دیا کہ پیشنٹ کو نہ بتائیں کہ جی وہ وہ پیشنٹ کو کینسر ہے تو بے شمار جو ریسرچز پچھلے کئی سالوں میں ہوئی ہیں اس سے یہ جو سوچ ہے یہ اس کو یو نو اس کے برعکس ایویڈینس آگے آ گیا ہے اور اب یہ چیز پروفیشنلز جو ہیں وہ اس چیز کو پوری طرح سے مانتے ہیں کہ پیشنٹ کو انفارم کر دینا چاہیے کیونکہ انفارمڈ پیشنٹ جو ہے وہ اپنا اپنا بہتر طریقے سے اپنا خیال رکھ سکتا ہے اور اس کی جو ایڈجسٹمنٹ جو ہے جو اڈیپٹیشن جو ہے اپنی کنڈیشن کے ساتھ اور جو ٹریٹمنٹ آپشن جو اس کو ملتی ہیں ان کو وہ بہتر طریقے سے بہتر انداز سے کیری آؤٹ کر سکتا ہے تو اس ایریا میں میڈیکل پروفیشنل جو ہیں یا میڈیکل پرسنل جو ہیں you know health also they get involved at some juncture تو وہ بھی can provide information you know to the patient and the family as to how the disease can be managed اور مختلف جو ایلیمنٹس ہیں ڈیزیز کے ان میں امپروومنٹ جو ہے وہ کس طریقے سے کی جا سکتی ہے کس طریقے سے لائی جا سکتی ہے اور پیشنٹ کی ڈائٹ کیا ہونی چاہیے اور پیشنٹ کی ایکٹیویٹیز کیسی ہونی چاہیے اور یو نو کون سی کس قسم کے کھانے اسے کھانے چاہیے آیا اسے اسپائسی فوڈ کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے یو نو یا آئلی فوڈ فرائیڈ فوڈ کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے کتنا چلنا چاہیے کس قسم کی ایکسرسائز کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے بے شمار اس طرح کی جو ایریاز ہیں ان میں سائیکو سوشل سپورٹ جو ہے جو ہیلپ جو ہے وہ دی جا سکتی ہے کئی پروگرامس جو ہاسپٹل سیٹنگس میں ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ نوزیا جو ہے فار انسٹنس جس کا تعلق کیمو تھراپی کے ساتھ بڑا نزدیکی تعلق ہے جیسا میں نے کیمو تھراپی کا جب پہلے ذکر کیا تھا پچھلے سیشن میں پچھلے لیکچر میں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیمو تھراپی کا جو ایک سائڈ افیکٹ ہے وہ نوزیا ہے اب جو سوشل سائیکو سوشل جو انٹروینشنز ہیں اس میں اس نوزیے سے ڈیل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی سکھایا جا سکتا ہے بلکہ دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ دو اپروچز جو بڑی افیکٹو اپروچز ہیں وہ ریلیکسیشن ٹریننگ کی اپروچ ہے اور سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن کی اپروچ ہے یہ دو ایسی بیہیویئر اپروچز ہیں سائیکولوجیکل اپروچز ہیں جن سے کہ کینسر کے پیشنٹس کی کنڈیشن کو بہت بہتر کیا جا سکتا ہے فار انسٹنس ایک کنڈیشن ایسی ہے کہ جس میں کہ جہاں پہ سے یہ ایک بیہیو اسٹریٹجی ہے ایک ٹیکنیک ہے جہاں پہ مسل ریلیکسیشن سے اور امیجری کے استعمال سے کیموتھیراپی سے پہلے جب اس طرح کی اسٹریٹجی یوز کی جاتی ہے تو یہ پیشنٹس کو ریلیکس کیا جاتا ہے اور ان کو امیجری کے تھرو تیار کیا جاتا ہے کیموتھیراپی کے لیے اور اس کی وجہ سے وہ اپنے پہلا جو سیشن ہے کیموتھیراپی کا اس کے بعد ان کو کیموتھیراپی سے جو نوزیا ادروائز وہ ایکسپیرئنس کر سکتے تھے وہ نوزیے سے بچنا شروع ہو جاتے ہیں نوزیا ایکسپیرئنس نہیں کرتے کیونکہ وہ ریلیکس اسٹیٹ میں ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار کر لیتے ہیں اسی طرح دیکھنے میں آیا کہ سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن سے بھی جب وہ استعمال کی جاتی ہے تو انڈیویجل جو ہے وہ اینٹیسپیٹری جو انگزائٹی ہوتی ہے یا کئی دفعہ اینٹیسپیٹری جو فیلنگ ہوتی ہے کہ جی مجھے یو نو وامٹنگ ہوگی یا میں سکھ فیل کروں گا یا میں نوزیٹڈ فیل کروں گا اس چیز سے بھی ان کی بچت ہو جاتی ہے so in other words systematic desensitization use کر کے جو جو نوزیے کا ایکسپیرینس ہے یا سکھ فیلنگ کا جو ایکسپیرینس ہے اس سے پیشنٹس کو یو نو بچایا جا سکتا ہے اس سے وہ, وہ اس کے اراؤنڈ اپنے آپ کو ورک اپ نہیں کرتے اسی طرح دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ مختلف قسم کی جو سائیکو سوشل جو اسٹریٹجیز اور ٹیکنیکس ہیں ان کا ایک بینیفیشل جو پہلو ہے ایک بینیفیشل امپیکٹ جو ہے وہ اس طرح کے پیشنٹس کینسر کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کی لائف پہ ڈیفینیٹلی پڑتا ہے تو بے شمار اس طرح کا ایویڈینس ہمیں ملتا ہے کہ سائیکو سوشل میتھڈ جو ہے سائیکو سوشل جو ٹیکنیکس جو ہے اسٹریٹجیز جو ہے you know they not only enhance the patient adjustment to cancer بلکہ they also improve their survival تو ایک اسٹڈی ایک very interesting study was carried out جہاں پہ یو نو تھراپسٹ جو تھے خاص طور پہ وہ therapist remission for cancer they ran a group of patients اور یہ جو گروپ آف پیشنٹس تھا یو نو دس ویکلی ان کی ویکلی گروپ میٹنگس ہوتی تھیں تو people who went through you know this group اس گروپ کے برعکس جو کنٹرول گروپ تھا you know they they not not were expose to any any intervention ان کا اور جو ٹریٹمنٹ گروپ تھا ان کا ریزلٹ بڑا ڈفرینٹ آیا ایک چیز جو سامنے آئی وہ یہ آئی کہ وہ گروپ جس کو سائیکو سوشل انٹروینشن ملی ان کی تقریباً جو لائف تھی وہ over ten year follow up period دیکھنے میں آیا کہ ان کی جو لائف تھی وہ تقریباً پندرہ مہینے بڑھ گئی اس گروپ کے ساتھ جو کہ you know was a control group تو اس سے یو you نو know, ایک بڑا واضح طور پہ ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ سائیکو سوشل میتھڈ جو ہیں they definitely help in enhancing our survival and they probably do so because through them ہمارا جو امیون سسٹم ہے اس میں امپرومنٹ آتی ہے اور یو نو اور کیونکہ جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہمارا اسٹریس لیول کم ہوتا ہے جب ہم ریلیکس ہوتے ہیں تو ہمارے امیون سسٹم کی ایفیشنسی بھی بڑھتی ہے تو تو one of the reasons which we can attribute to this immune system efficiency is that that it's it's because of learning how to relax ourselves, it's because of learning how to manage our stress. It is through, procedures of self-hypnosis. It is through self-help techniques. Okay, we are able to cope with this condition in a positive manner. Because of the social problems that cancer patients have, it has been seen that they are benefited and helped, and their families are helped if they get exposed to family therapy family therapy seems to really have play particularly جو ہے اسی طرح these patients are expose group تو جو سپورٹ گروپ ہے یو نو وہ ان کے لیے ہوتے ہیں پلس ارٹ اے لاٹ آف انفارمیشن تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ who get expose to support groups get counselling well and they also you know guided in terms of their dietary habits you know اگر کوئی ڈائٹیشین کے ساتھ بھی ان کو انوالو کیا جائے اور ان کو ان کے لیے ایک ایکسرسائز ریجیمنٹ بنا دی جائے تو ان سب چیزوں کا یو you نو know, ایک بڑا مثبت اثر جو ہے وہ پڑتا ہے ان کی ایموشنل لائف پہ اور یہ جو پیشنٹس ہیں you know invariably they are less depressed you know they are less anxious and they have fewer problems جو کہ یو نو فیملی پرابلم ان کو ہم کہہ سکتے ہیں ان کو بہت کم پرابلمز ہوتی ہیں and they seem to have you know more capacity also to still enjoy life and do things for themselves جو کہ یو نو لیجر ایکٹیویٹیز کراتی ہیں کہ یہ ان کو کیری آؤٹ اپنی زندگی میں ساتھ ساتھ کسی نہ کسی حد تک جاری رکھتے ہیں اور کر سکتے ہیں تو اب تک ہم نے جو کنڈیشنز کو ایگزامن کیا ہے یو نو یہ بیسکلی چار کنڈیشنز کو ایگزامن کیا ہے جیسے آپ نے دیکھا پیری اسٹروک تھی دوسری کارڈیک ڈیزیز تھی تیسری ایچ آئی وی اور ایڈس تھی اور چوتھی کینسر تھی یہ وہ چار کنڈیشنز ہیں جن کو ہم ہائی مورٹیلٹی ہیلتھ پرابلمس کا نام دیتے ہیں یہ ہائی مورٹیلٹی ہیلتھ پرابلمس ہیں کیونکہ these are all fatal conditions یہ سب ایسی کنڈیشنز ہیں جس سے کہ بڑی اسپیسیفک ڈسبلٹی جو ہے یو نو وکٹم جو ہیں پیشنٹ جو اس کے سفر کرتے ہیں سے دے ایکسپیرئنس اور یہ ایسی کنڈیشنز ہیں کہ جن کے بارے میں سارے فیملی ممبرز سارے caregivers you know all the significant people that are in part part of the life of these people they know کہ یہ جو ڈیزیز ہے اٹس اے ٹرمینل ڈیزیز اور اس میں جو ڈیتھ ہے وہ اخیر یو you نو know, آنی ہے تو اب میں جو آگے جس موضوع پہ بات کروں گا وہ basically adapting to terminal illness کے حوالے سے ہے invariably you know it's interesting to see کہ how people adapt to a terminal illness when people talk about you know hypothetical سے سچویشن آف ڈیتھ تو ہر انسان جو ہے وہ یہی چاہتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ جی I would like to die die if I I had a choice like to you you know know slow prolonging bedridden میرا ایکسپیرئنس نہ ہو بلکہ جلدی سے یو نو میں اس دنیا سے چلا جاؤں that is a kind of death I would like لیکن ٹرمینل النس والے پیشنٹ جو ہیں ان کا ہمیں یہ پتہ ہے کہ ان کی بیماری جو ہے وہ کئی دفعہ یو نو کچھ دنوں سے وہ کچھ مہینوں اور کچھ سالوں تک جا سکتی ہے so therefore you know they in that way have to deal and they have to cope with their condition you know till the end تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ایڈجسٹمنٹ ہے جو that they have to go through اسی طرح ان کا جو کوپنگ میکنزم جو ہے اس میں during the phase of terminal ایک چیز جو بہت زیادہ سامنے آتی ہے وہ ڈینائل آتی ہے کہ they tend to deal with their condition sometimes through denial very well known psychiatrist by the name of John Hilton اس نے تین types of stress terminal patients کے ایکسپیرئنس کا ذکر کیا I think I need to mention this very briefly to you پہلا یہ تھا کہ جو فزیکل افیکٹس جو ہوتے ہیں پیشنٹ کے اس سے پیشنٹ کو سب سے پہلے ڈیل کرنا پڑتا ہے جوں جوں اس کی کنڈیشن جو ہے وہ خراب ہوتی ہے اور فزیکل جو پروسیس ہے اس میں sometimes they have to deal with pain sometimes they have to deal with breathing difficulty یا یو نو سلیپلیسنیس اور باؤل جو کنٹرول ہے اس کا لاس جو ہے اس سے انہیں ڈیل کرنا پڑتا ہے دوسری جو کنڈیشن اس نے دیکھی جو انویریبلی کینسر کے پیشنٹس کو یا ٹرمینل النس کے پیشنٹس کو جو ڈیل کرنی پڑتی ہے وہ ایک ریسٹرکشن ہے ان کی فزیکل ایکٹیویٹی میں you know a person is not able to actually engage life I mean ایک ڈیپینڈینسی دوسروں کے اوپر جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے اور اسی طرح you know two third of these patients جو ٹرمینل پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے خاص طور پہ جو آخری تین مہینے جو زندگی کے ہوتے ہیں اس میں you know they are a lot of are virtually confined to bed اسی طرح تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آخری مہینوں میں invariably there is a strong realization اور ایک چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ کہ یہ جو ریئلائزیشن ہے کہ they do not have too many more months to live اس کا جو سب سے زیادہ اثر ہے وہ ان لوگوں پہ جو پیشنٹ کے ارد گرد جو اس کی فیملی کے لوگ ہیں ان پہ بہت گہرا اثر اس سے پڑتا ہے اس کا جو امپیکٹ ہے ان پہ بہت گہرا ہوتا ہے کئی دفعہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو پیشنٹ بذات خود پیشنٹ جو ہے وہ اس چیز سے ایک بہت مثبت طریقے سے وہ اپنی ڈیتھ کو یا اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ یو نو میرے جو دن ہے وہ اب گنتی کے رہ گئے ہیں اور وہ اکثر اوقات اس چیز سے بہت بہتر ایک سمجھوتا کر لیتا ہے اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ people who have loved in positive way you know people who have loved in life in full manner ان کی ابلٹی ٹو ایکسپٹ ڈیتھ جو ہے وہ بہت بہتر ہوتی ہے as oppose to people you know who have not had a very positive attitude towards their life. دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یو نو پیشنٹس اور victims who get good care جن کا ماحول بھی جو ہے فیملی جو ہے وہ سپورٹیو ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے اپنی ڈیتھ کو بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں they do not fight the death they do not show any fear around death اور اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ پیشنٹس یو نو جن میں غصہ جو ہے اینگر جو کم ہے پازیٹو مینر اسی طرح یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ peoples and people from the family their lives. یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سا فینومینا ہے کہ یہ لوگ جو ہے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو جنہوں نے پازیٹیو طریقے سے زندگی گزاری ہوتی ہے وہ اپنی یو you نو know, جتنا اپنی زندگی میں اپنی زندگی سے خوش ہوتے ہیں اتنا ہی وہ اپنے اینڈ کے لیے بھی اپنے آپ کو زیادہ تیار محسوس کرتے ہیں اور ایک بہتر طریقے سے یو نو اس سے کوپ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ میں آج کا یہ جو لیکچر ہے اس یو نو اس کو میں اینڈ کروں گا انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ